السلام علیکم ایونٹ ہینڈلنگ کے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر لاسٹ لیکچر میں جی او آئی بلڈنگ کا کام ہم نے کیا تھا آئی ہوپ آپ نے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کیے ہوں گے اور ڈفرینٹ ٹائپ کی جی او آئیز بنا کے دیکھی ہوں گی ایک ایڈریس بک کی جی او آئی بنانے کے بارے میں آپ کو کچھ کہا بھی تھا ایز اے ہوم ورک دی بھی تھی وہ ایڈریس بک کے لیے آپ نے بنائی بھی ہوگی اس کو ایڈریس بک کے ساتھ اٹیچ بھی کرنے کا کام کرتے ہیں اور یہ بھی ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک سارا کام کرنے کے لیے ایونٹ ہینڈلنگ کیا کی جاتی ہے ایونٹ ہینڈلنگ کا ماڈل کیا ہے ان سب چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اپنے لیے ایک ایگزامپل بھی بنائیں گے جہاں پہ ہم تھوڑے سے ایونٹس ہینڈل کر کے دیکھیں گے ایونٹ ہینڈلنگ کی بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو کانسیپٹ میں آپ کا ریوائز کروانا چاہوں گا وہ ہے آپ کے انٹرفیسز کا آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرفیسز کی دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ انٹرفیس جو ہوتا ہے ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اور انٹرفیس کے اندر جو میتھڈز آپ لکھ دیتے ہیں جو کلاس اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتی ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے اگر وہ کلاس ان میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ نہیں کرتی تو اس کلاس کا ہم آبجیکٹ نہیں بنا سکتے انٹرفیسز بہت ساری جگہوں پہ یوز ہوتے ہیں جاوا کے اندر انٹرفیسز کی ایک اسپیسیفک امپورٹنس اس وجہ سے بھی ہے کہ ایونٹ ہینڈلنگ کے اندر ہم انٹرفیس کو استعمال کرتے ہیں ایونٹ ہینڈلنگ کے پروسیس کو جاننے کے لیے ہم انٹرفیسز پہ بات بھی کریں گے لیکن ایونٹس ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر کہ یہ وہی جی او آئی جو ہم نے آپ کو ایک پچھلی دفعہ بھی دکھائی تھی کہ اس میں بہت سارے کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں فار ایگزامپل یہ آپ کے سامنے جو ٹاپ پہ بٹنس ہیں جب آپ ان کو پریس کرتے ہیں تو کچھ ایونٹس جنریٹ ہوتا ہے آپ کی جو ونڈو کے اوپر سسٹم مینیو ہوتا ہے اس ونڈو کو مینیمائز کرتے ہیں ختم کرتے ہیں یا اس کو ایگزٹ کرتے ہیں تب ایونٹس جنریٹ ہوتے ہیں جو آپ چیک باکسز کو دیکھ رہے ہیں جب آپ ان میں چیک ان چیک کرتے ہیں تو ایونٹس جنریٹ ہوتے ہیں آپ کے سامنے ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہے اس کو ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے آپ کوئی آئٹم سلیکٹ کرتے ہیں تب ایونٹس جنریٹ ہوتے ہیں اسکرال بار کو موو کرتے ہیں سلیکٹر کو موو کرتے ہیں تو ایونٹس جنریٹ ہوتے ہیں سو so ایونٹس ہمارے پاس بہت ساری جگہ پہ جنریٹ ہوتے ہیں جن کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں so events basically G U I generate events when the user interact with the graphical user interface we can have different type of events for example clicking a button is an event moving the mouse over your G O I is an event closing a window is also an event so there are different types of events that we have and we can work with these events in Java events are represented by object so it means that whenever a GUI component generates an event, or an event is generated by some other ways, such as when we press a key or when we move our mouse, then that event is represented in a Java by an object. These objects tell us about the event and its source. Examples of these objects are action event, window event. So when you press a button, an event object is created, and that object is known as action event. When you close your window, an event object is generated, which is window event. When you move your mouse, an event object is generated which is known as mouse event. And all these event objects encapsulate information about the event and its different source. Both AWT and Swing components can generate events. آپ دونوں کے جو کمپوننٹس ہیں بٹنس وغیرہ ہیں سب کے ساتھ ایونٹس جنریٹ کرا سکتے ہیں جو ہمارے پاس پیکیجز امپورٹنٹ ہے ایونٹ ہینڈلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ Java dot A W T dot event dot asterisk ہے and Java X dot swing dot event dot asterisk ہے the is one thing that I need to point out over here is that میری اسٹوڈنٹس واسط کہ جب ہم نے Java dot A W T dot asterisk import کر لیا ہے تو Java dot A W T dot event dot asterisk import کرنے کی کیا ضرورت ہے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہ ایک ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے so by saying import Java dot A W T dot asterisk we are saying that import all the classes that are present inside the AWT directory inside the AWT package اس کی سب ڈائریکٹریز یا سب پیکیجز کو امپورٹ کرنے کی بات نہیں ہوئی اسی طرح جب ہم بات کریں Java dot A W T dot event dot asterisk کی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جاوا ڈائریکٹری کے اندر اے ڈبلو ٹی ڈائریکٹری کے اندر جو ایونٹ ڈائریکٹری ہے اس کی ساری کلاسز کو امپورٹ کر لیا جائے Java dot A W T dot asterisk A W T directory کے اندر ساری کلاسز کو امپورٹ کرتا ہے اس کے اندر جو سب ڈائریکٹریز ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو کلاسز ہوتی ہیں ان کو امپورٹ نہیں کرتا تو ان کو آپ کو سیپریٹلی امپورٹ کرنا پڑتا ہے یہ ہمارے پاس ایک اسکرین کے پر فگر ہے جس میں ہم نے ڈفرینٹ ٹائپ کے ایونٹ آبجیکٹس دکھائے ہوئے ہیں ان میں سے کئی ایونٹ آبجیکٹس آپ یوز کریں گے جیسے ایکشن ایونٹ ہے ٹاپ کے اوپر سینٹر میں یہ ایکشن ایونٹ جو ہے یہ بٹن وغیرہ کی کلکس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اسی طرح باٹم پہ آپ دیکھیں تو کی ایونٹ ہے جب آپ کی بورڈ پہ کی پریس کرتے ہیں تو یہ ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے اسی طرح ماؤس ایونٹ ہے جب آپ ماؤس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ماؤس ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے باٹم پہ دونوں ایونٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے what is common for both A W T and swing is the way they generate event and the way we handle these events J D K basically employs event delegation model event delegation model پہ جانے سے پہلے میں یہاں پہ یہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ ایونٹ ڈیلیگیشن ماڈل میں ہم اپنا ایونٹ جو ہے ایک کمپوننٹ ایونٹ جنریٹ کرتا ہے اور وہ کمپوننٹ خود ہی ضروری نہیں کہ ایونٹ کو ہینڈل کرے اس ایونٹ کو ہینڈل کرنے کی رسپانسبلٹی ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں so we actually delegate the responsibility of handling an event to some class یہ جو اسی لیے اس کو ڈیلیگیشن ماڈل بھی کہا جاتا ہے ڈیلیگیٹ کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جیسے آج کل آپ نے بہت اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ پاورز ہم نے ڈیلیگیٹ کر دیں لوکل باڈیز کو تو اپنی پاورز ان کو دے دیں اس طرح ایونٹ ڈیلیگیشن ماڈل کا کیا مطلب ہے کہ جو ایونٹ جنریٹ ہو رہا ہے اس کو ہینڈل کرنے کی رسپانسبلٹی ہم کسی کلاس کو دے دیتے ہیں and that that is is is known as an event delegation model so event delegation model جو ہے in the event delegation model processing of an event is delegated to a particular object which is known as event handler اس آبجیکٹ کو دے دیتے ہیں and that handler actually handles the event it's a publish subscribe model publish subscribe میں بھی آپ آگے کسی جا کے ایڈوانس کورس میں پڑھیں گے کیا پیٹرن ہے میں تھوڑی سی آپ کو اگزامپل دوبارہ سے دوں گا ڈیلیگیشن ماڈل کی کہ جیسے آپ اپنے نیوز پیپر والے کو جا کے کیا آتے ہیں کہ میرے گھر ایک نیوز پیپر پہنچا دو تو یہ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے آپ نے نیوز پیپر کو سبسکرائب کیا اور نیوز پیپر جب آتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے تو اسی طرح ایونٹ ہینڈلنگ ماڈل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کلاس جو کہ ایونٹ کو ہینڈل کر سکتی ہے وہ ایونٹ اس کمپوننٹ کو جو کہ ایونٹ جنریٹ کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہہ دیتی ہے کہ بھائی جب تم ایونٹ جنریٹ کرو مجھے انفارم کر دینا اور وہ کمپوننٹ جب ایونٹ جنریٹ کرتا ہے تو وہ اس کلاس کو انفارم کر دیتا ہے جو کہ ایونٹ کو ہینڈل کر سکتی ہے تو that is what is known as a publish subscribe model اس کے بارے میں ہم ڈیٹیلس تھوڑی سی آگے جا کے دیکھتے ہیں ایونٹ ہینڈلنگ کا کام کرنے سے پہلے ہم اس کے تھوڑا سا اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے کہ بیہائنڈ دا سینس کیا سارا میکنزم ہوتا ہے سب سے پہلے ہم کچھ اسٹیپس دیکھتے ہیں جن کو یوز کر کے ہم ایونٹ کو ہینڈل کر سکتے ہیں ایونٹ ہینڈلنگ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تین میجر اسٹیپس ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ پروگرامر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اسٹیپس کیا ہیں اور ان کو ہم نے کیسے کوڈ کرنا ہوتا ہے اسٹیپ ون ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کوئی کمپونیٹ ایسا بنائیں جو کہ ایونٹ جنریٹ کر سکتا ہو جیسے بٹن ایونٹ کو جنریٹ کر سکتا ہے تو ہم ایک بٹن بنا دیں جو کہ ایونٹ کو جنریٹ کر سکتا ہو اسٹیپ ٹو یہ ہے کوڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک ایسا کمپونیٹ بنائیں ایک ایسی کلاس لکھیں جو کہ ایونٹس کو ہینڈل کر سکتی ہو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ایونٹ جنریٹرس اور ایونٹ ہینڈلرز دونوں ایک ہی کلاس میں ہو سکتے ہیں سو so, اگر میں ایک کلاس بناتا ہوں جس کے اندر میں نے اپنا بٹن بنایا تو اسی کے اندر ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ بھی لکھ سکتا ہوں so step one create a component which is capable of generating an event we have already done that we have created text field extra step two is that we build component we create classes of handling these events and these classes these objects are known as event handlers اب آپ نے کمپوننٹ بنا دیا جو کہ ایونٹ ہینڈل کر سکتا ہے step three is to register handler with generator generator کو بتائیں کہ یہ ہینڈلر ہے میں ایگزامپل دوبارہ نیوز پیپر والی پہ آ جاتا ہوں کہ نیوز پیپر دینے والا بھی ہے اور ہم نیوز پیپر استعمال کرنے کے لیے بھی ہیں لیکن کس نیوز پیپر دینے والے کو کیسے پتا چلے کہ ہم اس نے ہمارے گھر نیوز پیپر دینا ہم جا کے اپنے آپ کو اس کے ساتھ سبسکرائب کر کے آتے ہیں تو اسٹیپ ون جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نے ایسا کمپوننٹ بنا دیا جو کہ ایونٹ جنریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ نیوز پیپر دینے والا ہے اور اسٹیپ ٹو ایسا کمپونیٹ ہے جو کہ ایونٹ ہینڈل کرتا ہے یعنی کہ ہمیں ہم نیوز پیپر کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں نیوز پیپر کو کنزیوم کرنا چاہتے ہیں اور step three register handler with generator ہم نے جا کے نیوز پیپر دینے والے کو بتا دیا کہ بھائی ہمارے گھر بھی صبح اخبار پھینکتے جاؤ تو یہ تین جو اسٹیپس ہیں یہ کسی بھی ایونٹ ہینڈلنگ پروسیجر میں ہوں گے کہ آپ ایونٹ جنریٹ کرنے والی چیز بنائیں گے آپ ایونٹ ہینڈل کرنے والی چیز بنائیں گے اور آپس میں ان دونوں کو کنیکٹ کر دیں گے ان کی لنکیج اسٹیبلش کر دیں گے ان کی ذرا فردر ڈیٹیلس دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ اسٹیپس امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ذرا کوڈ میں جا کے دیکھیں گے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے اس وقت اسکرین پہ دیکھیں تو ہم اپنے اسٹیپ ون کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہم ایونٹ جنریٹر بناتے ہیں event generator you have already seen lot of different event generator buttons mouse keys and windows all these components different events تو جو اسٹیپ ون ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایونٹ جنریٹر ہونا چاہیے وہ اسٹیپ یہاں پہ آپ بڑی آسانی سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جیسے J button B one equals to new J button جب ہم کرتے ہیں تو ہم نے ایک ایسا کمپوننٹ بنا دیا ہے which is capable of generating events next step میں ہم کرنا یہ چاہیں گے کہ یہ ایونٹ جنریٹر تو بن گیا اسٹیپ ٹو ہم نے کہا تھا کہ ایونٹ ہینڈلر بنانا ہے یہی جو پارٹ ہے اس پورے لیکچر کا یہ تھوڑا سا ٹف ہے سمجھنے کے لیے تو میں چاہوں گا کہ آپ پوری طرح کانسنٹریٹ کریں اس پارٹ پہ اور میرا ساتھ ہیں تو اب ہم ایک لکھنے جا رہے ہیں ایونٹ ہینڈلر کہ اس ایونٹ کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے ایونٹ ہینڈلر لکھنے سے پہلے میں ایک دو چیزیں دوبارہ آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ جاوا کے اندر جو ہے ایونٹ ہینڈل کرنے کے کئی میتھڈز ہیں ایک میتھڈ یہ کہ جاوا انٹرفیسز ڈیفائن کرتا ہے لسنر انٹرفیسز یہ لسنر انٹرفیسز جو ہوتے ہیں جو کلاس جس ٹائپ کا ایونٹ ہینڈل کرنا چاہتی ہے وہ اسے اس ٹائپ کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے جیسے اگر آپ ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکشن لسنر ٹائپ کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کی ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کی لسنر ٹائپ کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو ماؤس لسنر ٹائپ کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا تو جاوا کے اندر we can use we can handle events by implementing listener interface Java defines for every event type if a class needs to handle an event it needs to implement the corresponding listener interface. For example, to handle action event, a class needs to implement action listener interface. To handle key event, a class needs to implement key listener interface. یہاں پہ ایک اور بھی ہم ڈسکس کر لیں بات کہ جب آپ انٹرفیس امپلیمنٹ کرتے ہیں تو میں دوبارہ آپ کو پیچھے سے وہ بتا رہا ہوں بات کہ جب آپ انٹرفیس امپلیمنٹ کریں گے تو اس انٹرفیس میں جو میتھڈس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کرنی ضروری ہوگی اسکرین پہ اس وقت آپ کے سامنے اگزامپل کے طور پہ ہم نے ڈفرینٹ لسنر انٹرفیس جو اویلیبل ہیں وہ دکھائے ہوئے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ ٹاپ پہ ایکشن لسنر ہے جو ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کر سکتا ہے یہ والا انٹرفیس ایڈجسٹمنٹ لسنر ہے اس انٹرفیس کے اندر جو میتھڈز ہیں وہ جب آپ جیسے ڈفرینٹ چیزوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اسکرول بار وغیرہ کو اپنی سلیکٹر کو ان کو ایڈجسٹ وہاں پہ یہ انٹرفیس یوز ہوتا ہے اس طرح ہمارے پاس کی لسنر آئٹم لسنر اور ڈفرینٹ ٹائپ کے لسنرز یہاں پہ اویلیبل ہیں ان لسنرس کے اندر ان انٹرفیسز کے اندر ڈفرینٹ میتھڈس ڈیفائن ہوتے ہیں فار ایگزامپل یہ جو پبلک انٹرفیس ایکشن لسنر ہے اس کے اندر ایک میتھڈ ہے public public action perform similarly interface item listener کے اندر public void item state change کا میتھڈ ہے ایک اور انٹرفیس کے نیچے ڈیفینیشن دی ہوئی ہے جس کے اندر اس کے میتھڈز ہیں یہ سارے انٹرفیسز جو ہیں دیز آر پری ڈیفائنڈ پہلے سے ڈیفائن ہیں اب ایک کلاس جو کسی ٹائپ کے ایونٹ کو ہینڈل کرنا چاہے گی یہاں تک وہ تو کلیئر ہو گیا کہ اس کو corresponding interface corresponding listener interface implement کرنا پڑے گا لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے اندر جو بھی میتھڈ ہے اس کی ڈیفینیشن پرووائڈ کرنی پڑے گی یہ ان کو انٹرفیسز کے طور پہ کیوں دیا گیا کیونکہ اب ظاہری بات ہے بٹن دبتا ہے تو اس بٹن کے دبانے سے کیا کام کرنا ہے یہ مجھے پتا ہے تو امپلیمنٹیشن کوڈ کے لیے مجھے وہ شخص ہونا چاہیے جو اس امپلیمنٹیشن کوڈ کو لکھے so I should be the programmer جو امپلیمنٹیشن ڈیفائن کرے جاوا والی امپلیمنٹیشن ڈیفائن ڈیفائن نہیں کر سکتے سو دیٹ از وائی دیو ان میں میتھڈس کے سگنیچر ہیں امپلیمنٹیشن آپ خود دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے طے یہ کیا کہ by implementing an interface class agrees to implement all the methods جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ implementing an interface is like signing a contract in جب ایک کلاس اس کانٹریکٹ پہ سائن کر لیتی ہے انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرنے کا اگریمنٹ کر کے تو اس کو انٹرفیس کے اندر جتنے بھی میتھڈ ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن پرووائڈ کرنی پڑتی ہے یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں inside the method the class can do whatever it wants to do with that event event generator and event handler can be the same or different classes یہ ہماری بات ہوئی تھی سو so, یہاں پہ میں دونوں اسٹیپس دوبارہ سے ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ جب آپ سب سے پہلے چیز آپ کو چاہیے ایونٹ جنریٹر بٹنس ہو سکتے ہیں جے پینل ہو سکتا ہے کیز ہو سکتی ہیں ماؤس ہو سکتا ہے ہر ایونٹ جنریٹر ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا ایونٹ ہینڈل ایونٹ جنریٹ کرتا ہے جیسے بٹن جو ہے وہ ایکشن ایونٹ جنریٹ کرتا ہے ماؤس جو ہے وہ وہ دو ٹائپ کے ایونٹ جنریٹ کر سکتا ہے mouse event mouse motion event جو کیز ہیں وہ کی ایونٹس جنریٹ کرتی ہیں جس ٹائپ کا ایونٹ ہینڈل کرنا ہے اس ٹائپ کا لسنر انٹرفیس ہمیں چاہیے اور اس انٹرفیس کو کسی کلاس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اب یہ کلاس کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں انٹرفیس یہ ہم دیکھ چکے ہیں یہاں پہ ہم دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں ریزیوم یہ کر رہے ہیں کہ کسی نے ایکشن ایونٹ جنریٹ کیا ہے یعنی کہ بٹن پریس کیا ہے اور اس ایکشن ایونٹ کو ہم یہاں پہ ہینڈل کرنے جا رہے ہیں تو سلائڈ پہ ہم نے اس چیز کو summarize to handle events generated by button a class needs to implement action listener interface اب اس ایکشن لسنر انٹرفیس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے public class test implement action listener یہ ٹیسٹ کلاس نے بتا دیا ہے کہ میں ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کروں گی اب جب ایکشن لسنر انٹرفیس ہم نے پیچھے دیکھا تھا تو اس ایکشن لسنر انٹرفیس کے اندر ایک میتھڈ تھا public void action perform public void action perform method کیونکہ انٹرفیس کے اندر موجود تھا اس لیے اس کا مطلب ہے کیونکہ اس کلاس نے اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کیا ہے تو یہ اس میتھڈ کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے گی اور اس امپلیمنٹیشن کے اندر ہم وہ سارا کام کریں گے جو بھی ہم اس ایونٹ کے اکر ہونے پہ کرنا چاہتے ہیں تو فار ایگزامپل اگر ہم کونسول پہ کچھ پرنٹ کرانا چاہتے ہیں کسی ٹیکسٹ فیلڈ میں کوئی ویلیو سیٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی میسج باکس پاپ اپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ سارا کام اس میتھڈ کے اندر ہوگا یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ایونٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ایونٹ جنریشن بہت آسان ہے پچھلی دفعہ ہم نے جو جیو آئی کا لیکچر تھا اس میں جتنے کمپوننٹس بنائے تھے all these components are capable of generating events next is to handle different events اور ان ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے وی یوز انٹرفیز اور ہر ایونٹ ٹائپ کا ایک لسنر انٹرفیس ہے فار ایگزامپل بٹنس جو ایکشن ایونٹ جنریٹ کرتے ہیں ان کے لیے ایکشن لسنر انٹرفیس ہے کیز جو کی ایونٹس جنریٹ کرتی ہیں ان کے لیے کی لسنر انٹرفیس ہے ماؤس جو ماؤس ایونٹ جنریٹ کرتے ہیں ان کے لیے mouse listener interface and so on there is a documentation available for it and you can refer to that documentation if you want to look at different events and their corresponding listeners listener کیسے بناتے ہیں ہینڈلر کیسے بناتے ہیں جس کلاس نے لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ class is capable of handling event and that event and that is way that class is known as event handler تو ایونٹ جنریٹر بن گیا ایونٹ ہینڈلر بن گیا اخبار دینے والا ہے اخبار پڑھنے والا ہے کس اخبار دینے والے نے کس اخبار پڑھنے والے کو اخبار دینی ہے رجسٹریشن کا اسٹیپ تو تیسرا اسٹیپ جو ہوتا ہے کہ ہم اپنے کمپوننٹ کو جو کہ ایونٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے یہ بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارا ایونٹ کس لسنر نے یا کس ہینڈلر نے ہینڈل کرنا ہے کیونکہ ہمارے پروگرام میں بہت سارے ایونٹ جنریٹرس ہو سکتے ہیں we can have more than one buttons ہمارے پروگرام میں بہت سارے ایونٹ ہینڈلرس بھی ہو سکتے ہیں کس ہینڈلر نے کس جنریٹر کا ایونٹ ہینڈل کرنا ہے یہ پتا چلتا ہے رجسٹریشن کے اسٹیپ سے so the event generator is told about the object which can handle its event and that registration is done through a method known as add یہاں پہ لسنر ٹائپ آئے گی جو پہلا آپ دا بلانک دیکھ رہے ہیں ایڈ ڈیش لسنر اور جو دوسرا ڈیش ہے اس میں ہینڈل کلاس کا آبجیکٹ آئے گا سو so, نیچے ہم نے ایگزامپل دی ہے B one dot add action listener اگر ہم ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم بٹن کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی تم کیونکہ بٹن ایکشن ایونٹس جنریٹ کرتا ہے تو ہم بٹن کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو ایکشن لسنر ہے یہاں پہ ہم بریکٹس میں دیں گے جو ٹیسٹ کلاس ہم نے بنائی تھی ابھی جو ایونٹس کو ہینڈل کر سکتی تھی اس کے آبجیکٹ کا ریفرنس یہاں پہ ہم پاس کریں گے تو اگر آپ ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں تو فریم کے اوپر یا پینل کے اوپر ماؤس کے ایونٹس جنریٹ ہوتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں panel dot add mouse listener اور اس کے اندر وہ آبجیکٹ پاس کر دیں گے جو کہ ایونٹس کو ہینڈل کر سکتا ہوگا یہاں تک دیکھنے کے بعد ہم نے ایک تھوریٹیکلی تو چیزیں دیکھی ہیں کہ ایونٹ ہینڈلنگ کے اسٹیپ کیا ہے step one create an event generator step two create an event handler step three register event generator with the event handler یہ تین اسٹیپس ذہن میں رکھیں گے تو ایونٹ ہینڈلنگ کا پروسیس ہمیشہ سے کر سکیں گے جو سیکنڈ اسٹیپ ہے اٹس اے بیٹر کی اس میں ہمارے ذرا زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے کہ ایونٹ لسنر پورا ڈیفائن کرنا پڑ رہا ہے ایونٹ ہینڈل پورا ڈیفائن کرنا پڑا ہے اس اسٹیپ کو ذرا ہم ایک کوڈ کی فارم میں دیکھتے ہیں کوڈ کی ایگزامپل کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کوڈ کریں گے کیسے چلائیں گے اسکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک لیفٹ سائڈ پہ فریم ہے جس میں ایک ہیلو بٹن ہے ہم نے انٹینشنلی جی او آئی سمپل رکھی ہے اور تاکہ آپ اس کو فالو کر سکیں اور اس ہیلو بٹن کو پریس کرنے پہ جو آپ نے پہلے جی او آئی بنائی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا اب کیونکہ ہم اس کا ایونٹ ہینڈل کریں گے تو اس ہیلو بٹن کو پریس کرنے پہ ایک میسج باکس پاپ اپ ہوتا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے ہیلو از پریسڈ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارا کوڈ کیسے اس سارے پوری سینیریو کو ہم کوڈ کیسے کریں گے ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ دیکھنے سے پہلے میں وہی تین اسٹیپس جن کو ہم کنسیڈر کریں گے وہ یہ کہ ایونٹ جنریٹر بناتے ہیں اسٹیپ ٹو میں بناتے ہیں ہم ایونٹ ہینڈل اسٹیپ تھری میں ان کی آپس میں لنکیج کرواتے ہیں رجسٹریشن کراتے ہیں جو آپ کے پاس ہینڈ آؤٹس ہیں اس میں ہم نے ایک پوری کوڈ لسٹنگ دی ہوئی ہے اس کے لیے اس کوڈ لسٹنگ کو میں یہاں پہ تھوڑا بریک کر کے آپ کو بتاؤں گا تین پارٹس کے اندر کہ اسٹیپ ون جب ہم نے کیا اسٹیپ ٹو جب ہم نے کیا اور اسٹیپ تھری کیا آپ کے ہینڈ آؤٹ میں اس کو ہم ذرا کمپلیٹلی ڈسکرائب بھی کیا ہوا ہے وہاں پہ اس کو ساتھ رکھیے اور یہاں پہ دیکھیے کوڈ لسٹنگ کیسے چل رہی ہے تو اسٹیپ ون کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے ایک ایونٹ جنریٹر بنائے تو اس کے لیے پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جی یو آئی کیسے بنائی جاتی ہے تو ہم ایک جی یو آئی بناتے ہیں ایک فریم بناتے ہیں اور اس کے اندر ایک بٹن لگا دیتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا جائے گا اسٹیپ ون کے اندر اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے تینوں پیکیجز امپورٹ کیے ہیں یہ وہ پیکیجز ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے اپنا ایونٹ ہینڈلنگ اور جی آئی کرنے کے لیے سو ٹاپ پہ we have Java dot A W D dot star at the second line we have import Java X dot swing dot star and at the third line we have import Java dot A W T dot event dot star Java dot A W T dot event dot contains the event listener interfaces for most of the events اور جو ٹاپ کے دو پیکیجز ہیں Java dot A W T dot star and Java X dot swing dot star as we know they contain our GUI components so once we have imported the required packages the next step is to create the class which is public class action event test and we have declare two components over here J frame and J button Now these J frame and J buttons are used to create our GUI. So init GUI کے فنکشن میں جس طرح سے ہم پچھلی کلاس میں کرتے آئے تھے we have created the button B hello created we have get the content pane of our frame and then we have add the button content pane in that container یہ سارے اسٹیپس ہم پچھلی دفعہ کر کے آئے ہوئے ہیں فریم کا سائز ہم نے سیٹ کیا ہے and we made that frame visible so this constitutes our step one step one کے اندر ہم نے اپنا فریم بنایا اور فریم میں ایک کمپوننٹ ڈال دیا ایک بٹن ڈال دیا which is capable of generating event the next step is to handle that event جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایونٹ ہینڈلنگ کے لیے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کس ٹائپ کا ایونٹ ہینڈل کرنا چاہتے ہیں ہم جو جے بٹن جو ہے ہمارا وہ ایکشن ایونٹس جنریٹ کرتا ہے تو ایکشن ایونٹس کو ہینڈل ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہمارے پاس انٹرفیس ہے that is action listener so اس کا مطلب ہے کہ جو کلاس بھی اس بٹن کے ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہتی ہے اسے ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اور جب وہ ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرے گی تو ایکشن ایکشن لسنر انٹرفیس کے اندر جو میتھڈ ہے پبلک وائڈ ایکشن پرفارم اس کو اس کی امپلیمنٹیشن دینی پڑے گی ادروائز ہم اس کلاس کو یوز نہیں کریں کر سکتے اس کا آبجیکٹ بنا کے تو اب ہم ایک کلاس بناتے ہیں جس کے اندر ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرتے ہیں ایک اور بھی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ یہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی او آئی آپ کی ایک کلاس میں بنی ہو اور اس کے ایونٹس دوسری کلاس میں ہینڈل ہو رہے ہوں اور یہ دونوں کام کسی ایک ہی کلاس کے اندر بھی ہو سکتے ہیں تو ہم کرتے ہیں کہ ایک ہی کلاس اسی کلاس کے اندر جی او آئی ٹیسٹ کلاس جو ہم نے بنائی ہے ایونٹ ہینڈلنگ کے لیے بھی جو کلاس ہم نے بنائی ہے جس میں ہم نے اپنا بٹن بنایا ہے اسی کے اندر ایونٹس کو ہینڈل بھی کر لیتے ہیں تو اب جب آپ اسٹیپ ٹو کا کوڈ دیکھنے جا رہے ہیں اس میں سے میں نے تاکہ آپ کو کلیئرلی ویزیبل ہو اسٹیپ ون کا کوڈ ریموو کر دیا ہے تو اسٹیپ ٹو کے کوڈ میں آپ ٹاپ پہ دیکھیں آپ کے پاس پیکج تھے جو آپ نے امپورٹ کرنے تھے یہاں سے نکال دیے گئے ہیں جو امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے یہاں پہ آئی ہے کیونکہ یہ کلاس ہینڈل کرنا چاہتی ہے ایکشن ایونٹس کو اس لیے جو انٹرفیس اس نے امپلیمنٹ کیا ہے دیٹ از ایکشن لیسن تو public class action event test implements action listener یہ جو لائن ہے امپلیمنٹس ایکشن لسنر یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ایکشن ایونٹ ٹیسٹ جو کلاس ہے وہ ایکشن لسنر انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرے گی اگر اس کلاس نے ماؤس کے ایونٹس ہینڈل کرنے ہوں تو ہم یہاں پہ ساتھ ماؤس لسنر بھی لگا سکتے ہیں اگر اس کلاس نے ونڈو کے ایونٹ ہینڈل کرنے تو ہم یہاں پہ کاما سپریٹڈ ونڈو لسنر بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ ایک کلاس جتنے چاہے انٹرفیسز امپلیمنٹ کر سکتی ہے تو یہاں پہ پہلا اسٹیپ جو ہینڈل بنانے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپروپریٹ لسنر کو اپروپریٹ انٹرفیس کو انڈیکیٹ کریں اور بتائیں کہ یہ کلاس جو ہے اس انٹرفیس کو اس لسنر کو امپلیمنٹ کر رہی ہے یہ اسٹیپ ٹو کا ایک پارٹ ہوا دوسرے پارٹ میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس انٹرفیس میں ایکشن لسنر انٹرفیس میں جو میتھڈس ڈیفائن ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرنی ہے اب ایکشن لسنر انٹرفیس کے اندر ایک میتھڈ ڈیفائن ہے which is known as action perform تو یہاں پہ ہم اس میتھڈ کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کر رہے ہیں پبلک وائڈ ایکشن پرفارم اور یہاں پہ ایکشن ایونٹ اس کو پاس ہو رہا ہے یہ کیا ہے ایکشن ایونٹ کیسے پاس ہو رہا ہے یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں آگے جا کے اس ایونٹ ہینڈلر کے اندر اب ہم وہ کام کر دیں گے جو کہ ہم وہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ جب بٹن پریس ہوتا ہے تو ایک میسج باکس سامنے آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا ہے J option pane dot show message dialog hello is press تو یہ ہیلو بٹن جو ہے جب پریس کریں گے تو یہ میسج باکس پاپ اپ ہو جائے گا ایونٹ ہینڈلر بناتے ہوئے جو دو امپورٹنٹ چیزیں دوبارہ میں یہاں پہ رپیٹ کروں کیونکہ اس سے یہ اسٹیپ ذرا لینتھی ہے اور ٹرکی بھی تھوڑا سا ہے کہ آپ نے جس ٹائپ کے ایونٹس ہینڈل کرنے ہیں اس ٹائپ کا لسنر امپلیمنٹ کریں جب آپ لسنر امپلیمنٹ کرنے کا کہیں گے تو اس لسنر کے اندر جو میتھڈس ڈیفائن ہوں گے ان میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کریں کیونکہ اصل میں یہ وہ میتھڈز ہیں جو کہ کال ہوں گے جب ایونٹ جنریٹ ہوگا اور ان میتھڈس کے اندر آپ جو کام کریں گے وہی کام اس ایونٹ کے اوپر نظر آئے گا تو جیسے ایکشن پرفارم کا میتھڈ جو ہے یہ ایکشن لسنر انٹرفیس میں ڈیفائنڈ ہے تو ہم نے وہاں پہ یہ کیا ہے کہ ایکشن پرفارم کے میتھڈ کو اوور کیا ہے اور اس کے اندر اپنا ایک میسج باکس پاپ اپ کرا دیا ہے دو اسٹیپ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہم نے ایونٹ جنریٹر بنا لیا ہم نے ایونٹ ہینڈلر بنا لیا تیسرا امپورٹینٹ اسٹیپ جو کہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں وہ ہے رجسٹریشن کا تو ہم اپنے ایونٹ جنریٹر کو ایونٹ لسنر کے ساتھ ایونٹ ہینڈلر کے ساتھ رجسٹر کرتے ہیں ان کو اپ آپس میں کرتے ہیں تاکہ ایونٹ جنریٹ ہو سکیں اور وہ ہینڈل ہو سکیں اس کے لیے ہم میں نے اپنا وہی جو یہ انٹ جی آئی والا فنکشن تھا اس کے اندر تھوڑی سی ماڈیفکیشن کرتے ہیں باقی سارا کوڈ آپ کے سامنے ویسی ہے کہ ہم نے اسٹارٹ میں بٹن کریٹ کیا ہے فریم کریٹ کیا ہے فریم کا کانٹینٹ پین لیا ہے اور اس کے اندر اپنا بٹن ایڈ کر دیا ہے سائز سیٹ کروایا ہے فریم کو ویزیبل کرا دیا ہے جو اب کی اسٹیپ ہے جس کے تھرو پتا چلے گا کہ کس بٹن کا ایونٹ کس نے ہینڈل کرنا ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے ہے B hello dot add action listener یہاں پہ ہم ہیلو بٹن کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے جو ایونٹس جنریٹ ہوں گے وہ کون ہینڈل کرنے جا رہا ہے اور بریکٹ میں ہم نے پاس کیا ہوا ہے دس یہاں پہ اس آبجیکٹ کا ریفرنس پاس ہونا ہے جس آبجیکٹ نے ایونٹس ہینڈل کرنے ہیں کیونکہ اس کیس میں ہمارے ایونٹ جنریشن کلاس اور ایونٹ ہینڈلنگ کلاس ایک ہی ہے ایک ہی آبجیکٹ کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ دس پاس کر دیا کہ ہم ایونٹ کو ہینڈل بھی اسی کلاس کے اندر کر رہے ہیں so step one event generation very simple you already know that step two event handling interface implement کریں اپروپریٹ اور اس کے ساتھ اس کی وہ دکھا دیں اس کے وہ میتھڈ امپلیمنٹ کر دیں جو انٹرفیس کے اندر گیون ہے اینڈ اسٹیپ تھری رجسٹر کرائیں یہ سارے کام کرنے کے بعد جو ایک کوڈ کی پوری شکل ہے وہ آپ کے سامنے کچھ اس وقت نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس سارا کوڈ ایک لکھا ہوا ہے اور اس میں ٹاپ پہ آپ دیکھیں کہ تینوں پیکیجز امپورٹ ہوئے ہوئے ہیں پیکیجز کے بعد ہم نے اپنی کلاس بنائی ہے اور اپنی کلاس کو ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرا دیا ہے اس کے بعد ہم نے ڈکلیئر کیے ہیں اپنے variables init G U I کا میتھڈ بنایا ہے انٹ جی یو آئی کے میتھڈ کے اندر ہم نے اپنا بٹن بنایا فریم بنایا بٹنس کو فریم میں ایڈ کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے آ, وہ کر دیا ہے رجسٹریشن کا پروسیس رجسٹریشن کا کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے انٹ جی یو آئی کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس میتھڈ آ گیا ہے ایکشن پرفارم کا یہ وہ میتھڈ ہے جس کے اندر ایونٹ ہینڈلنگ ہونی ہے اور ایکشن پرفارم کے میتھڈ کے اندر ہم نے اپنا میسج ڈائلاگ پاپ اپ کرایا اس کے بعد اس کلاس کا کنسٹرکٹر آیا اور کنسٹرکٹر کے اندر سے ہم نے انٹ جی او آئی کا فنکشن کال کر دیا ہے اینڈ دین ہمارے پاس پبلک اسٹیٹک ورڈ مین ہمارا میتھڈ ہے جہاں پہ ہم نے اس کلاس کا آبجیکٹ بنایا جب اس کلاس کا آبجیکٹ بنے گا تو آبجیکٹ بننے کے لیے کنسٹرکٹر کال ہوگا کنسٹرکٹر کے اندر سے انٹ جی او آئی کا فنکشن کال ہو جائے گا جو کہ نہ صرف کہ جی او آئی کنسٹرکٹ کر دے گا بلکہ ایونٹ ہینڈلرس کو بھی ساتھ رجسٹر کرا دے گا تو اب جب آپ یہ کوڈ چلائیں گے اور بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کا بٹن جب بھی آپ پریس کریں گے وہ ایک pop up box message box آپ کے سامنے آ جائے گا جس کے اوپر آپ کا جو بھی آپ نے میسج یہاں پہ دیا ہوگا وہ گیون ہوگا یہ ہمارا ایک کوڈ تھا اس کوڈ کی ایکسپلینیشن تھی ہینڈ آؤٹ کے اندر اس سارے کوڈ کو ایک دفعہ میں لکھا گیا ہوا ہے اور سارا کوڈ دکھایا ہوا ہے ہائی لائٹ کیا ہوئے ہم نے امپورٹنٹ پارٹس ایونٹ ہینڈلرس آپ نے جب بھی جس ٹائپ کا بھی ایونٹ ہینڈلر بنانا ہے کام آپ کے یہ ہونا چاہیے اس کی ایگزامپلس ہم ایک دو اور بھی کریں گے کہ آپ جا کے ڈاکیومنٹیشن میں دیکھیں کہ جو بھی جیسے میری کی ہے تو کی کون سی ایونٹ جنریٹ کرتی ہے وہ کی ایونٹ جنریٹ کرتی ہوگی اور نام ملتے جلتے ہوتے ہیں کی ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے کی لسنر ہوگا تو ڈاکیومنٹیشن میں دیکھیں گے جی جب میں کی لسنر امپلیمنٹ کرنے جاؤں گا تو کون کون سے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن مجھے پرووائڈ کرنی ہوگی کی لسنر انٹرفیس کے اندر کون کون سے میتھڈس اویلیبل ہیں ان میتھڈس کی آپ امپلیمنٹیشن پرووائڈ کریں اور اس کے بعد اپنے ہینڈلر کو اپنے جنریٹر کے ساتھ لنک اپ کر دیں ہک اپ کر دیں رجسٹر کر دیں یہ تین اسٹیپس ہمارے کامن ہیں ذرا دیکھتے ہیں کہ بیہائنڈ دا سینس کیا ہوتا ہے جب ایک ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے اور ایونٹ کیسے ہینڈل ہوتا ہے یہ سارا کام جو ہوتا ہے یہ آپ سے چھپا ہوا ہوتا ہے آپ کو نظر نہیں آتا لیکن سمجھنے کے لیے ایونٹ ہینڈلنگ کا پروسیس ہم چاہیں گے کہ آپ یہ بھی ذرا ساتھ ساتھ سمجھیں کہ کیسے جے وی ایم سارا یہ پروسیس کرتی ہے ایونٹ ہینڈلنگ کا ایونٹ ہینڈلنگ کا پروسیس جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا یہ سب سے پہلے چاہیے کہ ایونٹ ہینڈلنگ میں پارٹیسپیٹ کون کون کرتا ہے ایونٹ ہینڈلنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے والی ہمارے پاس چار چیزیں ہیں ایک ایونٹ جنریٹر جو کہ ایونٹ کو جنریٹ کرتا ہے دوسرا وہ ایونٹ خود ایونٹ آبجیکٹ جو ایونٹ جس کے اندر ایونٹ کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے تیسرا وہ کلاس جو کہ ہماری ایونٹ کو ہینڈل کرتی ہے اور چوتھی جے وی ایم جو کہ اس سارے پروسیس کو آپس میں ہک اپ کرتی ہے سارے پروسیس کو دیکھتی ہے اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کیا بہائنڈ دا سینس پروسیس ہوتا ہے آپ نے وہ کام کرنا ہے جو کہ ابھی ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے three step process write event generator write event handler register یہ والا کام جو اب میں بتانے جا رہا ہوں یہ پیچھے پروگرام کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو نہیں پتا چلتا یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے ایونٹ ہینڈلنگ کے پارٹیسپینٹس پہلے دیکھتے ہیں so the first participant of event handling process is event generator or the source We have swing and AWT components which are capable of generating events, for example JButton, JTextField, JFrame, and these widgets, these components generate an event object. And also the responsibility of these components is to register the listener itself. So if I create a button B1 has to generate an event, and it also uh, register a listener with itself who is interested in listening this event. Once the event is generated the second participant come in picture and this art object ایونٹیکٹسمیشن about and the source of the event کس بٹن نے تھا بی ون نے کیا تھا بی ٹو نے کیا تھا اور ایونٹ کے اندر باقی جو ساری انفارمیشن ہے وہ بھی یہاں پہ ہوتی ہے جیسے ماؤس کا ایونٹ جب جنریٹ ہوتا ہے تو one important information event object کون سے وہ کوڈینٹس تھے جہاں پہ یہ ایونٹ جنریٹ ہوا تھا ایکس اور وائی کو آرڈینٹس تو پہلے دو پارٹیسپینٹس ہم نے دیکھے کہ ایونٹ جنریٹر ہے اور ایونٹ جنریٹر کو جب آپ پریس کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن کرتے ہیں تو وہ ایونٹ جنریٹ کرتا ہے ایونٹ جو جنریٹ ہوتا ہے وہ اٹس سیلف ایک آبجیکٹ ہوتا ہے ایک جاوا کا آبجیکٹ ہوتا ہے تیسرا پارٹیسپینٹ دیکھتے ہیں تیسرا پارٹیسپینٹ از ایونٹ لسنر اور ایونٹ ہینڈلر یہ وہ کلاس ہے جس نے ایونٹ کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے so this class receives event objects when notified and then responds according to it یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ receives event objects when notified یہ بھی ہم نے جو کوڈ کیا ہے اگر آپ اپنے ہینڈ آؤٹ میں دیکھیں تو اس میں ہے پبلک وائڈ ایکشن پرفارم اور اس کے اندر ایکشن ایونٹ ہے آ رہا ہے ایز اے پیرامیٹر پاس ہو رہا ہے تو یہاں پہ جو میں نے ابھی بات کی کہ جب آپ ایونٹ جنریٹر ایونٹ جنریٹ کرتا ہے تو اس ایونٹ کو جے وی ایم کے اندر یا ہمارے جاوا کے پروسیس کے اندر ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ایک آبجیکٹ کے تھرو یہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے ریسیوز ایونٹ آبجیکٹ کی وہ آبجیکٹ ہے جو کہ یہ میتھڈ ریسیو کرے گا تو پبلک ورڈ ایکشن پرفارم کیونکہ ایکشن ایونٹ کو ہینڈل کر سکتا ہے تو جب وہ ایکشن ایونٹ جنریٹ ہوا تھا تو جو پیرامیٹر میں ایکشن ایونٹ پاس ہو رہا ہے یہ وہ ایکشن ایونٹ ہے جو کہ جنریٹ ہوا تھا اور اس ایکشن ایونٹ کے تھرو ہم اس کے سورس تک بھی پہنچ سکتے ہیں کہ کس بٹن نے یہ ایکشن ایونٹ جنریٹ کیا تھا each event source can have multiple listener register to it so یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایونٹ جو سورس ہے ایک ایونٹ جنریٹر جو ہے اس کے ساتھ ملٹیپل لسنرز ہوں جتنے یہ ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی اس کو ہینڈل کر رہا ہو اس کے ایونٹس کو کئی لسنرز بھی ہو سکتے ہیں اور وہ سارے لسنرز کو انفارمیشن چلی جائے گی جب بھی ایونٹ جنریٹ ہوگا اور اسی طرح conversely single listener can register with multiple event sources تو ایک ہینڈلر جو آپ نے بنا لیا وہ بی ون کے ایونٹس بھی ہینڈل کر سکتا ہے بی ٹو کے بھی ہینڈل کر سکتا ہے بی تھری کے بھی ہینڈل کر سکتا ہے یہ کیسے کرے گا یہ ہم دیکھیں گے چوتھا جو پارٹیسپینٹ ہے اس میں وہ ہو رہا ہے جے وی ایم جے وی ایم کا کام کیا ہوتا ہے کہ اٹ ریسیوز این ایونٹ اور جب بھی کوئی ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے یہ دیکھتی ہے کہ کون سا لسنر یا ہینڈلر ہے جو کہ اس ایونٹ کو ہینڈل کر سکتا ہے یہ اس کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ اس کو پتہ چلتا ہے جو ہم نے رجسٹریشن کا پروسیس کیا تھا اس کے through and if there exist a handler تو یہ یہ ایونٹ جو ہے اس کو پاس کر دیتا ہے اور اگر کوئی ہینڈلر ایگزسٹ نہ کرتا ہو جیسے جب پچھلے لیکچر میں ہم نے جی او آئیز بنائی تھیں تو ان جی یو آئی کمپوننٹس کا کوئی ہینڈلر ایگزٹ نہیں کرتا تھا تو اس کیس میں یہ ڈسکارڈ کر دیتا ہے جو ہم نے اتنا سارا تھوریٹیکل چیزیں پڑھی ہیں ان کو ایک ڈائگرامیٹک فارم میں دیکھتے ہیں تو شاید آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے لیفٹ سائڈ پہ باٹم پہ ہمارے پاس ایک بٹن ہے اور رائٹ سائڈ پہ باٹم پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ایونٹ ہینڈلرس ہیں ان میں سے دو ہینڈلرز ایسے ہیں جو کہ ایکشن ہینڈلرز ہیں یعنی کہ ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کر سکتے ہیں ایک ہینڈلر ایک کلاس یا ایک آبجیکٹ ایسا ہے جو کہ ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کر سکتا ہے دیٹ از ماؤس ہینڈلر اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بٹن جو ہے یہ ایک ایکشن ہینڈلر کے ساتھ ایک ایرو بنا ہوا ہے جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم نے کوڈنگ کرتے ہوئے اس بٹن کو جو پہلا ہمارا ایکشن ہینڈلر ہے اس کے ساتھ رجسٹر کیا ہے تو یہ پروسیس تو ہو گیا تھا کوڈنگ کے اندر ہی یہ یہاں پہ اکر نہیں کرے گا صرف آپ کو انڈیکیشن دینے کے لیے کہ ہمارے پاس ملٹیپل ایکشن ہینڈلرز ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کے ایک پرٹیکولر ایکشن ہینڈلر کے ساتھ بٹن کو رجسٹر کروایا ہوا ہے وہ یہاں پہ دکھانے کے لیے ہم نے یہ ایرو ڈرا کیا ہوا ہے سینٹر میں آپ کو ایک جے وی ایم نظر آ رہی ہوگی اور ٹاپ میں آپ کو کیو نظر آ رہی ہوگی اس کا استعمال ہم دیکھتے ہیں جب ہم بٹن کو پریس کرتے ہیں تو ایک ایکشن ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے جیسے کہ لائن پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ generates an action action action event event event this is to J J V V M M puts that inside the queue جو کہ ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کیو میں سے وہ کمپوننٹس کو ایک ایک کر کے پروسیس کرتی ہے جیسے ہی اس کی باری آتی ہے کیو کی it dequeues a component from the top and passes that action event to appropriate handler so button press ہوا ایکشن ایونٹ جنریٹ ہوا یہ ایکشن ایونٹ چلا گیا جے وی ایم کے پاس جے وی ایم نے اپنی ایک انٹرنل کیو میں ایونٹ کو رکھ لیا پھر جے وی ایم نے دیکھا کہ کون کون سے ہینڈلرس ہیں اگر ان میں سے کوئی ہینڈلر اس بٹن کے ساتھ رجسٹرڈ ہے تو یہ جے وی ایم اس ایکشن ایونٹ کو ڈی کیو کرے گی اپنے پاس نکالے گی اور اس ایکشن ہینڈلر کو یہ ایونٹ پاس کر دے گی بیہائنڈ دا سینس ہم نے دیکھا کیا پروسیس ہوتا ہے اسکرین کے سامنے بھی دیکھا کیا پروسیس ہوتا ہے اسکرین کے سامنے والا جو پروسیس کے تین اسٹیپ ہیں اس کو کوڈ کرنے کے رسپانسبل آپ ہیں ایز اے پروگرامر جو بیہائنڈ دا سین سارا پروسیس ہو رہا ہے یہ آلریڈی کوڈڈ ہے جو آپ نے جے ڈی کے اور J V M download کیا اس کے اندر یہ پہلے سے ساری پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے آپ بٹن پریس کریں گے ایونٹ جنریٹ ہوگا جے وی ایم کو چلا جائے گا جے وی ایم دیکھے گی کہ کیا اس ایونٹ کو ہینڈل کرنے والا کوئی ہے اگر کوئی ہے تو وہ ایونٹ اس کو پاس کر دے گی سو ایونٹ جنریٹر کریٹ کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہوئی ایونٹ ہینڈلر کریٹ کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہوئی دونوں کو لنک کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہوئی اور ایونٹ جنریٹر سے ایونٹ لے کر ایونٹ ہینڈلر تک پہنچانا رسپانسبلٹی ہوئی جے وی ایم کی جو کہ آلریڈی کوڈیڈ ہے یہ سارے کانسیپٹ جو ہے ہم ذرا اس کو اس کے لیے ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں اسٹل ہم بٹن کے ایونٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں لیکن اس ایگزامپل میں ہم ذرا تھوڑے سے زیادہ بٹنس ڈال دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایونٹ کو ہینڈل کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو فردر کلیریفیکیشن ہو سکے آپ کے ہینڈ آؤٹ میں یہ سیکنڈ کوڈ لسٹنگ ہے اس پہ آ جائیے اسکرین پہ آپ ایک دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ایک کیلکولیٹر سامنے بنایا ہے اس کیلکولیٹر کے اندر ہمارے پاس کچھ جیو آئی کی چیزیں ہیں جو کہ آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ کیا کہ ٹاپ کے اوپر ہمارے پاس ایک لیبل ہے فرسٹ آپرینٹ اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ فیلڈ ہے پھر ایک لیبل ہے سیکنڈ آپرینٹ پھر ایک ٹیکسٹ فیلڈ ہے دو بٹن ہیں پہلا بٹن جو ہے وہ پلس کرتا ہے دوسرا بٹن جو ہے وہ ملٹی پلائی کرتا ہے پھر ایک لیبل ہے اور ایک ٹیکسٹ فیلڈ ہے جب آپ پلس کا بٹن پریس کرتے ہیں تو جو فرسٹ آپرینٹ اور سیکنڈ آپرینٹ کی ٹیکسٹ فیلڈ میں یوزر نے لکھا ہوتا ہے ان دونوں کو ایڈ کر کے ریزلٹ ہمیں دے دیا جاتا ہے سملرلی جب آپ ملٹی پلائی کا بٹن پریس کریں گے تو دو ٹاپ کی فیلڈس میں جو کچھ لکھا ہوگا وہ ملٹی پلائی کر کے یوزر کو بتا دیا جائے گا تو یہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اسٹیپس ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوں گے اسٹیپس ڈسکس کرنے سے پہلے یا کوڈ میں اس کو دیکھنے سے پہلے ہم ذرا اس کو ایک لاجیکل اس کی آرڈرنگ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگی کہ ہم بنائیں گے اپنی جی او آئی جی یو آئی جب آپ کافی آئے گئے سب تک فیملیئر ہوں گے کہ جی یو آئی کیسے بنتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں تو ہم اپنی ایک جی یو آئی بنائیں گے اس میں کمپوننٹس ڈال دیں گے اب ہمارے پاس دو بٹن ہیں اور بٹن کیا ایونٹ جنریٹ کرتا ہے ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ بٹن جو ایونٹ جنریٹ کرتا ہے اس کو ہم ایکشن ایونٹ کہتے ہیں اگلے لیکچر میں ہم ایک دو اور بھی ٹائپ کے ایونٹس ہینڈل کر کے دیکھیں گے لیکن بٹن جو ایونٹ جنریٹ کرتا ہے اس کو ہم ایکشن ایونٹ کہتے ہیں تو ایکشن ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں ایک انٹرفیس ایک لسنر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اس کیس میں وہ ایکشن لسنر ہے کیونکہ action listener is capable of handling action events action listener کا انٹرفیس جب ہماری کلاس امپلیمنٹ کرے گی تو اس کی رسپانسبلٹی بن جائے گی کہ وہ پبلک ورڈ ایکشن پرفارم کے میتھڈ کی امپلیمنٹیشن دے اور اس امپلیمنٹیشن کے اندر ہم ان دونوں بٹنس کا ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ لکھیں گے سو so اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا اپنے ایکشن پرفارم میتھڈ کے اندر کہ ایونٹ ہمارا کہاں سے جنریٹ ہوا ہے اگر یہ ایونٹ پلس پیٹرن نے جنریٹ کیا ہے تو ہم دونوں کو ایڈ کر دیں گے اگر یہ ایونٹ ملٹی پلائر نے جنریٹ کیا ہے تو ہم دونوں نمبرس کو ملٹی پلائی کر دیں گے اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ایونٹ پلس نے جنریٹ کیا یا ملٹی پلائر نے جنریٹ کیا ہے تو ہم نے ڈسکس کیا یہ تھا کہ ایکشن ایونٹ یا جتنے بھی ایونٹ آبجیکٹس ہیں ان کے اندر ان کے سورس کی انفارمیشن ہوتی ہے یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ بٹن یا وہ ایونٹ جو ہے وہ کہاں سے جنریٹ ہوا تھا تو ایکشن ایونٹ جو کہ ایز اے پیرامیٹر پاس ہو رہا ہے پبلک ورلڈ ایکشن پرفارم کو اس کے اندر ایکشن ایونٹ کے اندر یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ اس کا سورس کون ہے کیا اس کا سورس بٹن بی ون ہے یا اس کا سورس بٹن بی ٹو ہے تو یہ انفارمیشن کے جنریٹ کہاں سے ہوا ہے یہ انفارمیشن ہمیں ملے گی ایکشن ایونٹ کے پیرامیٹر سے جو کہ ایکشن پرفارم کے اندر پاس کیا گیا ہے دوسری امپورٹنٹ چیز جو یہاں پہ ہمیں پہلے سے میں بتاتے چلوں وہ یہ کہ ٹیکس فیلڈ میں نمبر آپ لکھیں گے اس ڈیٹا کو آپ نے گیٹ کرنا ہے اور بعد میں آنسر کو ایک ٹیکس فیلڈ میں سیٹ کروانا ہے یہ سیٹ اور گیٹ کرنے کا کام ایز یو کین گیس کے گیٹر اور سیٹر اپروپریٹ اویلیبل ہوں گے تو گیٹ ٹیکسٹ کا میتھڈ جو ہے یہ ٹیکسٹ فیلڈ سے ڈیٹا ہمیں دے دیتا ہے in the form of a string similarly set text کا میتھڈ ٹیکسٹ فیلڈ میں ڈیٹا رکھ دیتا ہے in the form of a string تو جب آپ نے ملٹی پلائی اور ایڈ کرنا ہے تو آپ کو اس اسٹرنگ کو اس کی اپروپریٹ ڈیٹا ٹائپ میں کنورٹ کرنا ہے وہ پارس اینٹ یا پارس ڈبل والا میتھڈ یوز کر کے اس سارے چیز کو جو بھی ہم نے ڈسکس کیا کوڈ کی فارم میں ذرا دیکھتے ہیں یہ اسی کیلکولیٹر کے لیے ہم نے کوڈ ایک لکھا ہے یہاں پہ ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے تینوں پیکیجز امپورٹ ہوئے ہوئے ہیں اے ڈبلیو ٹی سوئنگ اور ایونٹ جو ہمارا اسٹیپ ون تھا پھر ہم نے یہاں پہ کلاس کو ڈیفائن کرتے ہوئے public class small application implements action listener تو ہم نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ اسی کلاس میں ہم ایونٹس ہینڈل کریں گے اور کس ٹائپ کے ایونٹس ہینڈل کریں گے ایکشن ایونٹس ہینڈل کریں گے کیونکہ یہاں پہ جو انٹرفیس امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ ایکشن لسنر انٹرفیس ہے یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو میتھڈ کون سا امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے پبلک وائڈ ایکشن پرفارم تو یہاں پہ ہم نے امپلیمنٹ ایکشن لسنر کیا اور public void action perform method جو ہے وہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں گے کہ آگے جا کے ہم نے دی ہے سو ایکشن لسنر امپلیمنٹ کرنے کے بعد کلاس کی اوپر ڈکلیریشن دینے کے بعد ہم نے اپنے کمپوننٹس کو ڈکلیئر کیا ہے فریم ہے اس میں لیبل ہے ہماری ٹیکس فیلز ہیں اور ہمارا بٹن ہے اس کے بعد ہمارا جو روٹین کا فنکشن ہے انٹ جی یو آئی کا فنکشن اس کے اندر جا کے ہم نے اپنے سارے بٹنس کو سارے فریمس کو کریٹ کیا اور ان بٹنس کو لیبلس کو فریمس میں ڈال دیا ہے یہاں پہ اسکرین پہ ہم آپ کو پورا کوڈ نہیں دکھا رہے آپ کے ہینڈ آؤٹس میں یہ پورا code it's available in your handouts تو you can refer it from your handout یہاں پہ صرف ہم نے جو ایک دو بٹنس کا کوڈ دکھا دیا ہے جو امپورٹنٹ کوڈ ہم یہاں پہ دکھا رہے ہیں وہ ہے کہ پلس اور ملٹی پلائی کے بٹنس کو ان کے لسنرس کے بارے میں بتایا یاد رکھیں کہ ہمارا جو ایونٹ ہینڈلنگ کا تھرڈ اسٹیپ تھا جس میں ہم رجسٹریشن کا پروسیس کرتے تھے وہ یہاں پہ ہم نے کر دیا ہے plus dot add action listener plus کے بٹن کو بتایا ہے کہ تمہارا ایکشن لسنر جو ہے وہ یہی آبجیکٹ ہے اور اس طرح ملٹی پلائی کے بٹن کو بھی بتایا ہے کہ تمہارا ایکشن لسنر یہی آبجیکٹ ہے اب ہم نے اپنا ایکشن لسنر جو انٹرفیس تھا اس کے اندر جو ایکشن پرفارم میتھڈ تھا اس کی امپلیمنٹیشن دینی ہے یہ ایکشن پرفارم کی امپلیمنٹیشن یہاں پہ اب ریلیٹیولی بڑی ہے کیونکہ ہمیں یہ بھی فگر آؤٹ کرنا ہے کہ ایونٹ کس بٹن نے جنریٹ کیا ہے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کنورژنس بھی کرنی ہے اپروپریٹ ڈیٹا ٹائپ میں تو پبلک وائڈ ایکشن پرفارم کا کوڈ دیکھتے ہیں اس کے اندر ٹاپ پہ ہم نے اسٹرینگ دو ڈکلیئر کر دی ہیں اور اسی طرح دو نمبرس ڈکلیئر کر دیے ہیں ہمیں زیوم کر رہے ہیں کہ جو یوزر ہمیں نمبر دے رہا ہے وہ انٹیجرز ہیں آپ اپروپریٹ زیوم کر سکتے ہیں ویریبلس کی جیت سو نم ون نم ٹو یہ وہ آپرینٹس ہیں جو کہ یوزر ٹیکس فیلڈس میں ڈالے گا اور آر ای ایس جو ریزلٹ یہ وہ ہمارے پاس ویلیو ہوگی جس کو ہم اپنی ریزلٹ والی ٹیکس فیلڈ میں سیٹ کرائیں گے تو اب آپ جو دیکھ رہے ہیں code that is an important piece of code which is indicating کہ ایونٹ کس بٹن نے جنریٹ کیا ہے as we have discuss that event object knows the information about it source so you can find you can see کہ we have return if event dot get source double equals to plus so event dot get source event object جو ایونٹ پیرامیٹر پاس ہوا ہے اس کا جو گیٹ سورس میتھڈ ہے اٹ ول ٹیل اس کے who is the generator of this event we have two buttons plus and multiply تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایونٹ ڈاٹ گیٹ سورس اگر اس ایونٹ کو جنریٹ جس بٹن نے کیا ہے وہ پلس ہے تو کیا کرو او پی ون یہ ہماری ٹیکسٹ فیلڈ کا نام تھا جو ٹاپ والی ٹیکسٹ فیلڈ تھی اس کا ٹیکسٹ گیٹ کرو یہ جو ٹیکسٹ آپ کو ملے گا یہ ایک اسٹرنگ کی فارم میں ہوگا تو یوزر نے وہاں پہ جو بھی نمبر لکھا ہے فور لکھا ہے فائیو لکھا ہے یہ آپ کو ایک اسٹرنگ کی فارم میں او پی آر ویریبل میں مل جائے گا اب سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو اس کے اپروپریٹ ڈیٹا ٹائپ میں کنورٹ کر لیا جائے تو ہم نے انٹیجر ڈاٹ پار سینٹ کیا اس میتھڈ سے آپ آلریڈی فیملیئر ہیں اور اس اسٹرنگ کو کنورٹ کر دیا ہے اس کی اپروپریٹ ڈیٹا ٹائپ میں وچ از این انٹیجر اور اس کو ہم نے نم ون ویریبل میں اسٹور کر دیا ہے سملرلی ہم نے سیکنڈ ٹیکسٹ فیلڈ میں سے ٹیکسٹ uh, گیٹ کیا ہے اور اس ٹیکسٹ کو بھی کنورٹ کر دیا ہے ایک انٹیجر میں اور اس کو نم ٹو میں اسٹور کر دیا ہے کیونکہ یہ آپریٹر جو بٹن uh, جو دبا ہے یہ وہ بٹن ہے جو کہ پلس کر رہا ہے دو کو اس لیے ہم نے نم ون اور نم ٹو کو پلس کیا اور ریزلٹ کو ایک تیسرے ویریبل میں رکھ لیا ہے اور جب ہم نے ٹیکسٹ فیلڈ میں چیز سیٹ کرانی ہے تو ٹیکس فیلڈ میں جو چیز سیٹ ہونی ہے وہ ایک اسٹرنگ ہوگا وہ انٹیجر نہیں ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کو آپ اسٹرنگ کے ساتھ کنکیٹینیٹ کریں تو اس کی بھی ایک اسٹرنگ بنا دی جاتی ہے تو ہم نے جو آر ای ایس جو کہ ایک انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے یہاں پہ اس کو ایک ایم ٹی اسٹرنگ کے ساتھ کنکیٹینیٹ کیا ہے تو ریزلٹ میں ایک اسٹرنگ بن گئی جس کو ہم نے ریزلٹ نام کے ویریبل میں جس کی ڈیٹا ٹائپ اسٹرنگ تھی اسٹور کر لیا ہے اور اس ریزلٹ کو ہم آنسر جو کہ ہماری ٹیکسٹ فیلڈ کا نام تھا اس میں رکھوا رہے ہیں through the set text method تو یہاں پہ جو چیز میں دوبارہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں وہ یہ کہ گیٹ ٹیکسٹ میتھڈ جو ہوتا ہے ٹیکسٹ فیلڈ کا اس سے ہم وہ چیز اٹھا لیتے ہیں جو کہ ٹیکسٹ فیلڈ کے اندر پڑی ہوتی ہے اور وہ ہمیں ایک اسٹرینگ کے طور پہ ملتی ہے اسی طرح سیٹ ٹیکسٹ میتھڈ کو ہم ایک اسٹرینگ پاس کرتے ہیں اور یہ اسٹرنگ ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اس ٹیکسٹ فیلڈ کے اندر جس میں ہم نے اسٹرینگ کو رکھوایا ہوتا ہے اب یہ تو ہمارا تھا پلس کے بٹن کا کوڈ اگر ہم نے ملٹی پلائی کے بٹن کا کوڈ کو بھی ہینڈل کرنا ہے تو یہاں پہ آپ سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا اسی سلائڈ کو دیکھتے ہوئے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اگلا کوڈ بتائیں جو ایون ڈاٹ گیٹ سورس ہے یہاں پہ ہمیں پلس کی بجائے دینا چاہیے اپنا ملٹی پلائی کا بٹن کا نام اور اسی طرح ٹیکسٹ فیلڈ میں سے ڈیٹا گیٹ کر کے ان کو ملٹی پلائی کرنا چاہیے نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے کام کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر ایل سیف یہاں پہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ اگر ہمارا جو ایونٹ ہے وہ پلس کے بٹن نے نہیں بلکہ ملٹی پلائی کے بٹن نے جنریٹ کیا ہے تو کیا کام کرو اسی طرح ہم نے ڈیٹا گیٹ کیا ہے دونوں ٹیکسٹ فیلڈس میں سے اور اس دفعہ دونوں نمبرس کو پلس کرنے کی بجائے ملٹی پلائی کر دیا ہے اور ملٹیپلائی کرنے کے بعد ریزلٹ کو اسٹرنگ میں کنورٹ کیا ہے اور اس کو آنسر والی ٹیکسٹ فیلڈ میں سیٹ کرا دیا ہے اور یہاں پہ ہمارا ایکشن پرفارم میتھڈ ختم ہو جاتا ہے یہ کرنے کے بعد ہم نے اس کلاس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا ہے اور اس آبجیکٹ کو جب آپ چلائیں گے تو ہمارے سامنے یہ کیلکولیٹر جو ہے ویزیبل ہو جائے گا تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ایک کیلکولیٹر کے اندر ہم چھوٹا سا جو بیسک کیلکولیٹر بنایا اس میں ہم ملٹیپل بٹنس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں ٹیکس فیلڈ میں سے کیسے ڈیٹا لے سکتے ہیں کیسے ڈیٹا واپس اس میں سیٹ کروا سکتے ہیں میں ایک دفعہ دوبارہ یہاں پہ ریوائز آپ کے لیے کرتا چلوں سارا جو ابھی تک ہم نے کام کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بنانا ہوتا ہے ایونٹ جنریٹر کیونکہ ہم جی او آئی جب بناتے ہیں تو ایونٹ جنریٹر اس میں کئی بن جاتے ہیں جیسے بٹنس ہوتے ہیں ٹیکس فیلڈ ہوتی ہیں اس کے علاوہ ماؤس کے ایونٹس بھی وہاں پہ ہو سکتے ہیں کیز کے ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ ایونٹس ہو سکتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے اس ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ بنانا ہینڈل کرنے کے لیے جس ٹائپ کا ایونٹ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ ایونٹ ہینڈل uh, کرنے جا رہے ہیں اس کی ٹائپ کے جیسے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو کون سا ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے ایکشن ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے تو ایکشن ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ایکشن لسنر کی یوز کرنا پڑے گا سملرلی کی ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے کی لسنر کو یوز کرنا پڑے گا ماؤس ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ماؤس لسنر کو یوز کرنا پڑے گا اب جو لسنر آپ یوز کریں اس لسنر کی جا کے ڈاکیومنٹیشن میں دیکھیں گے کیا کیا میتھڈز ہیں ان سارے میتھڈس کی آپ نے امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرنی ہے کئی دفعہ ایسے لیسنرز آپ کو ملیں گے جس میں ایک سے زیادہ میتھڈز ہوں گے تو اگر آپ اس میں سے کسی ایک دو میتھڈ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس میتھڈ کی امپلیمنٹیشن دیتے ہیں باقی میتھڈس کو لکھ کے ان کی ایم ٹی باڈیز رکھتے ہیں یعنی کہ بریکٹ بریکٹ اوپن کر کے بریکٹ کلوز کر دیں بیچ میں کچھ مت لکھیں ایکشن ایونٹ لسٹر بنا لیا ایونٹ ہینڈلر بنا لیا ایونٹ جنریٹر بنا دیا تیسرا اسٹیپ ہے کہ ان کو لنک کیا جائے ان کو ہک کیا جائے جو کہ رجسٹریشن کا اسٹیپ کرتا ہے بہت سارے لوگ پہلا اسٹیپ بھی کر لیتے ہیں دوسرا اسٹیپ بھی کر لیتے ہیں اور یہ اسٹیپ بھول جاتے ہیں اور بعد میں کوڈ چلاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی ایونٹ ہینڈل نہیں ہو رہا ہے اور کافی دیر تک ڈی بات کرتے رہتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ہک کرنے کا اسٹیپ نہیں کیا تھا تو رجسٹر کرنے کے بعد اب آپ کا پروگرام ریڈیو کا اس کو چلائیں اور آپ ڈفرینٹ ایونٹس ہینڈل کر سکتے ہیں میں انکریج کروں گا آپ کو کہ آپ دوسرے بھی جا کے لسنرز دیکھیں اور اپنے ٹیکس فیلڈ کے اندر یا ماؤس کے ڈفرینٹ ایونٹس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں ان کو ہم آگے نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے بھی ان کی ایک ایگزامپل بنا کے لیکن آپ خود اپنے طور پر بھی کرنے کی کوشش کریں I strongly again encourage you کہ یہ کیونکہ تھوڑا سا نیا کانسیپٹ ہے جی یو آئی میں آپ پہلی دفعہ پروگرامنگ کریں تو آپ کو جو اس میں پرابلمز آتے ہیں وہ ہم سے ضرور ڈسکس کریں اور ہم ان کو آپ کو we more than willing to answer you and help you out in this regard آج کی کلاس میں ہم نے ایونٹ ہینڈلنگ کا پروسیس دیکھا ایونٹ ہینڈلنگ جاوا میں کئی طریقوں سے کی جاتی ہے اس میں لسنرس کا انٹرفیسز کا میتھڈ دیکھا اس کے علاوہ اڈیپٹر کلاسز ہیں پھر ان کو امپلیمنٹ کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں انر کلاسز کے تھرو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے انانیمس کلاسز کے تھرو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ سارے جو ایونٹ ہینڈلنگ کا کام ہے آئی انکریج کہ آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں پڑھیں ہم بھی کوشش کریں گے کہ نیکسٹ لیکچر میں اگر ہمارے پاس وی فگر آؤٹ کہ ٹائم تھوڑا سا تو اس کو زیادہ ایکسپلین کریں ایگزامپلز آپ کو اور بھی دیں تو اس کو ذرا پڑھیں اور اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کریں اس کو نیکسٹ کلاس میں ہم ماؤس ایونٹس کو دیکھیں گے آگے چلا کے دیکھیں گے کہ کیا اس کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں یہ ایونٹ ہینڈلنگ کا پروسیس جی یو آئی اس پہ ذرا کنسنٹریٹ کریں کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ ایک گیم کیسے بنائی جاتی ہے انیمیشن کیسے کی جاتی ہے انٹرسٹنگ تھوڑا سے کام بھی کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ شاء آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اور چیزوں کے ساتھ اللہ حافظ